ملا جو ہےق ایک لاکھ پچیس ہزار اسی ہزار تک مہلیا کرم ہو گئے ایک لاکھ پچیس ہزار ہو گئی ایک لاکھ اسی ہزار پورا قدم مجھے ہم لوگ دن لگا کر نا ابھی کرم تو ایک لاکھ اسی ہزار اس مجھے میں تھے جب بھی مانسون کا مولاج جوہر کی نماز کا ہے تھا نمبر کی وقت سے کچھ بھی نہیں تھا تو انکم جو سجا اس کا ممبر بنا ہے تو چار نمبر بنا کر نمبر کے اندر وہ مرتبہ اٹھارہ جل ہے اٹھارہ ہٹ جو پہلا ہے تو دس کی ہے دس تو منظر لے پورا کہ میں آئے لوگوں تم نے میں سارا یہ پہنچایا گیا اور جسے سے میرے معلوم میں ہے تمام لوگوں کو بتا دیا تمام بہنیں کچھ بھی بات ہی میں آئے کو بھی بڑھا رہنا اور تمام لوگوں کو بھی رہتے اللہ اللہ پھر اسی دوران مفر میں اٹھارہ اٹھارے منپور مولا کے پہاڑ پر وہاں آ کر چاہیں گی وہ مولا کا پہاڑ کا نام ہی رکھے گا من کون مولا کر کے تو جب میں نے وہاں ایک لاکھ اسی ہزار جو دروازہ تھے تو پورے سارے لوگوں کے اس میں کیا ہے یہ ایک لاکھ اسی ہزار کے اس میں کیا بولے رسول اللہ میں جس من کو میں من علی کون کے مولا کا میں علی مولا کا جس کا میں مہیلا ہوں علی اس کے مولا ہے اور میں ان کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہوں تو یہ میرے پاس اگر خلیفہ ہوگا رسول اللہ خان یہ بسانے کے بارے میں سب جو ہے وہاں رکھتا رسول بیٹھ کر بیٹھ کر پورے صاحبہ بیٹھ کر کے مبارکباد دیے پورے صحابہ مبارکباد دیے خلاف پر مبارک ہو خلاف مبارک ہو جاتے وہاں آدمی رکھ لگا خلاف مبارک ہو اس مبارکباد دیے دینے کے بعد ایک مسلم کی ذہنی ایک دماغی کرسل کر گیا ایک آدمی منافق مناسب فون ہوں گے تو انہیں رقم لگا کر ابھی جو ایک قافلہ گیا ہے تو پھر منافقوں پورے مناسب تو رسول اللہ رسول اللہ منافق کون تھے سب وہ پوچھے اگر تم کو دیکھنا ہے تو پہاڑ لیے پہل جاؤ اور تم دیکھو کر ملے اور ایک بات ہے تو میں کسی کو ظاہر نہیں کرنا جب تک کہ ان کی منافق منافقت ظاہر نہیں ہوتی تب تک تمہیں ظاہر نہیں کرنا ہے تو مغرب ہو گئے مغربہ تھا نہ مغرب ہو گئے نہ کسی کو شہری کو نہیں دیکھتا تھا میں کیا کروں گا ایسا دیکھتا ہے بولتے ہی کیا نہیں بجلی کر دیجیے بجلی کر کے کام تمام جو بھی مناسب کے بعد میں ہمارے گا اور شاید بڑے یہ نام مل جانے ہیں بہت سی نو نام مجھے شور میں آخری گھومنے کے بعد میں ہم نے

جاتی ویل مندر مجھے شخص جہاں وہاں سے کاٹمنٹ میں یہ ہوتا ہے مختلف ملیں گے موسٹ ملے گا اگر آپ سے کیا رسید اللہ دو ہزار میرے نواز مہینے میں آگرہ ہم لوگ رہا ہے بارے میں آپ روز میں ارے آپ کے میں ابھی کرنا آگا ملک رائے بہن بدون مقابل مقابل رہا پھر اس کے لیے شان تقریر ہے تقریر کی مالی جو ہے فوری مقابل عمر اگر آپ خلافت یہ دیکھتے ہوں گے میں آپ کے ہاتھ سے بیٹھ کر پاؤں گا میں آپ ہمارے پوری مالی سے بھی مالی اتنا ہو رہا ہے یہ میں سرکار کی پوری تصویر ہے بعد میں تین مہینے کے بعد میں رہے

چود چود پاشن کھا کر پڑھنے میں کن نے بات ہونے گا کئی پڑھنے کے کئی طرح بھاگ راجر کی بچا کر اس میں مطلب خاص میرے والد خاموش رہا جو میرے پاس بھی ہے چند جیسے گھرنگ ہائی شدین میں تھا اور

مہن یا تبھی ہوگا یار پاس تبھی ہوگی سوال Hani ben sana yürüyorum. Hani ben sana tanıdım değil mi? ہاں جنگ پارٹی میں گراؤ بناؤں سرکار کے لیے گاڑا ملنا چاہیے تو وہی رہتے ہیں جو مناظر آپ کو میرے ملازمین شکریہ شہری میں کرنا ہوتا بنا

نافرمانی ہاں، نافرمانی کرے اور مروان مروان مروان مروان مروان مروان ہے ہے مروشن گھر مدد کرنے کے بعد میں جائیں گے ہمارے گھوم کریں گے تو مانگنا کو آٹھ لگ رہے ہیں میں ہزار کلو میٹر کا دور کو اسی دور چلا گیا اور وہ لوگ اسی دور اور جڑے ہزار کلو میٹر دور گیا پھر کلو کیا ہزار جانے میں ڈبل ویوستان تیسری چلے کا یہ تیرا مقام وہاں نہیں گزرا سے رام دے کو اسی بیٹی سے دیکھو داماد بنا دے کو ڈیڑھ لاکھ روپئے منگے پیانے سے مانا دے کو اسے ہم ہمارے اور ان کے بارے کا لیے ہم نے شروع کر ہم اس کا اس کی میم پیرے پڑھنا اب وہ ایڈیشن گمت دو ہزار روپئے جا کے ملتے وہ جو ہے رسول اللہ جو ہے ایک میں سے ایک پرندہ ہے تو جمت کیا نا تھا اللہ تعالیٰ ان کو پیش کرا کرتا ہے پرندہ لگتا ہے تو پرندہ وقت پیش کرا چاہیے تو کھانے وقت پیش کرا تو انہوں نے اس کو ایک کھانا مناسب نہیں سمجھا تو اللہ سے دعا کروں گا اللہ تو ایسے شخص کو دیکھ جو مجھ سے سب سے زیادہ پسند کرتا ہے اچھا ہوا گھومنا جانا ہمیں انعامت دیا ہے شاید کروں میں آنے والے میں ابھی بھی دُکان گیا تھا آپ کے مہا دریا باقی مجھے زیادہ اگلی در پسند کروں گا ان کو بلا تھا وہ کروں گا آگے بہت ملا دوں کہ تکڑا ملک میں تو نئے جو ہے ان دورا نے جو ہے میں جو ہوٹر کے ایسے لذیذ کا اگر مجھے ہوئے کہ بہت بہتروں دھول بارے سے کھائے ہو مگر ان پہلے ایڈو مجھے ہے لاکھ کہ ایسے شخص ہوئے جو مجھے سب سے زیادہ ابھی ابھی اور زیادہ مجھے دادا ہے ایسے شخصی لوگ میں اگر بہت ہی مجھے عثمان ضرورت ہے مجھے وہ عمر ہوئے تھے

دعا کیا تھا کہ زیادہ کم بتنی ہے چاہتا ہے اسے میں دعا اللہ سبھی نہیں کیا بتاؤں گا دونوں ہاں؟ دونوں یہ نہیں بتائیے الگ الگ الگ الگ ہے تو چاہیے بولنا چاہیے موقع آنے ہے ایسی شخصی میں یہ کرنے کام بہت ضرور ریلوے نگر میں سورت بن گئے ہے

پوری ری اور ان کو نقصت مطلب کہ نکال کا دیکھا سب بتا دیجیے اس کے بعد چھ مہینے چھ مہینے سے بتا ملا بتایا گیا نہیں لگتا ہے کہ ان کی بتاؤ گیم ہمیں محنت

اور میںادی کا مجھے بہت شاید گیم شاید شاید کلاس نہیں گوا کے جو ہے آرٹ وار تو گروش کرنے کا گورنمنٹ نے دیوار منٹ آرام کی کار کے بہت تحرا سننے دیتی تھی نام سے دوبارہ شاید کر دیتی مطلب ساری زیادہ آئیڈیا